الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم میرے واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں ہماری گزشتہ نشست میں ایمان کا موضوع چل رہا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید اور ایمان کی بات کی گئی ایمان کے بعد قرآن و حدیث میں جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے عقیدہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور قرآن و حدیث میں حسن اخلاق پر دیا گیا ہے کہ انسان کے اخلاق بہترین ہونے چاہیے ایمان تو انسان کے دل میں ہوتا ہے اس ایمان کی ظاہری علامات یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں انسان کے اخلاق ایمان والوں والے ہو جاتے ہیں آج دنیا میں لوگ اعتقاد کی بات کرتے ہیں عقیدہ کی بات کرتے ہیں عبادات کی بات کی جاتی ہے لیکن اخلاق کو ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے آج ہم نماز پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا ہم روزے رکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے پورا کا پورا دین ادا کر دیا اور اللہ معاف کرے کہ جو جتنا زیادہ دیندار ہو جاتا ہے اس کے اخلاق اتنے ہی بگڑتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی اس کے اخلاق خراب ہوتے چلے جاتے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث کو اگر کھول کر دیکھا جائے تو ایمان کے بعد انسان کے اخلاق پر عقیدہ کے بعد زور دیا گیا ہے کہ انسان تیرے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے تیرے اخلاق بہترین اخلاق ہونے چاہیے اور تیرا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تیرے معاملات ہر کسی کے ساتھ بہت بہتر انداز میں ہوں سمجھنا اس بات کو ہے کہ اخلاق حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق کہتے کس چیز کو ہیں اور اخلاق کی حدود کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہر انسان کو دو چیزیں دی گئی ایک جسم دیا گیا دوسری روح دی گئی پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کے دو دو پہلو ہیں ایک برائی کا پہلو ہے ایک اچھائی کا پہلو ہے جسم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ جسم اچھے ہوتے ہیں کچھ جسم برے ہوتے ہیں روح بھی دو طرح کی ہوتی ہے کچھ روحیں بہت اچھی ہوتی ہیں کچھ روحیں خراب ہوتی ہیں جسم کی اچھائی کو حسن خلق کہا جاتا ہے اور روح کی اچھائی کو حسن خلق کہا جاتا ہے بہترین اخلاق کہا جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی یا اللہ آپ نے مجھے بہترین صورت بہترین جسم بہترین چہرہ نصیب فرمایا اے اللہ مجھے بہترین اخلاق بھی نصیب فرما دیجیے انسان کا چہرہ خوشنما نہ ہو انسان کا جسم بہترین نہ ہو تب بھی انسان اللہ رب العزت کا قرب اللہ رب العزت کی جنتیں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے لیکن خدا کا خاصہ اگر انسان کا اخلاق برا ہو تو وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا سے دور ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے دور ہو جاتا ہے اس لیے جسم کی اور انسان کی ظاہری ساخت کی بناوٹ جیسی بھی ہو انسان کے اخلاق کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے اور اسی پر قرآن و حدیث میں بہت زور دیا گیا علامہ کستانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصوف اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت اسی شخص کو نصیب ہوگی کہ جس کے اخلاق دنیا میں بہترین ہوں گے جو بہترین اخلاق کا مالک ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ عبادت میں کمزور ہوتے ہیں مگر اپنے حسن اخلاق کے اعتبار سے آخرت میں بڑے بڑے مراتب اور درجات پائیں گے وہ عبادات اگر سے کمزور گی لیکن ان کا اخلاق اتنا بہترین ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا مقرب بندہ بنائیں گے اور بڑے درجات ان کو دیں گے حضرت بن معاذ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دیتی جو شخص بد اخلاق ہے اس کو کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی اور خوش کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جس انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں اس کی عبادات بھی اچھی ہو جاتی ہیں اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق نام ہے اس چیز کا کہ انسان دنیا میں آیا تو انسان کے ساتھ دنیا کی ہر چیز وابستہ ہو گئی دنیا کی کئی رشتے دنیا کی کئی مخلوقات دنیا کی کئی چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہو گئی اب اپنے ساتھ وابستہ چیزوں کے ساتھ جو انسان کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ انسان کا اخلاق کہلاتا ہے اگر انسان اپنے ساتھ وابستہ چیزوں کے حق کو ادا کرتا ہے ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آتا ہے تو وہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے اور جو انسان اپنے ساتھ وابستہ چیزوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی مخلوقات اس کے ساتھ وابستہ ہیں زمین آسمان کا نظام اس کے ساتھ وابستہ ہے اپنی اولاد اس کے ساتھ وابستہ ہے اپنے ماں باپ اس کے ساتھ وابستہ ہے اپنے بہن بھائی اس کے ساتھ وابستہ ہے اپنے پڑوسی اس کے ساتھ وابستہ ہے اپنے شہر اور علاقے کے لوگ وابستہ ہیں اگر انسان ان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک ٹھیک کرتا چلا جائے تو وہ انسان با اخلاق ہے وہ انسان حسن اخلاق کا مالک ہے اگر انسان کے معاملات ان چیزوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے کوئی انسان اپنی اولاد کے ساتھ اچھا ہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے کوئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہے لیکن رشتے داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے کوئی رشتے داروں کے ساتھ اچھا ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں کوئی پڑوسیوں کے ساتھ تو معاملہ درست کرتا ہے لیکن راستے میں چلنے والے لوگوں کے لیے وہ راستے میں تکلیف کا سامان کرتا ہے تو وہ انسان بد اخلاق ہے انسان کا اخلاق ہر چیز پر آزمایا جاتا ہے اس لیے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا وہ زمین پر چلتا ہوا اتنا ہی با اخلاق اور حسن اخلاق کا مالک ہوگا ایمان کی علامت ہی یہی ہے ایمان اس بات کو نہیں سکھلاتا کہ انسان متکبر بن جائے ایمان یہ نہیں بتلاتا کہ انسان ظالم بن جائے ایمان یہ نہیں سکھلاتا کہ انسان قطع تعلق کرنے والا بن جائے ایمان یہ نہیں بتلاتا کہ انسان مغرور بن جائے ایمان تو اسلام ایمان تو انسان کو سادگی سکھلاتا ہے انسان کو جھکنا سکھلاتا ہے انسان کو بہترین اخلاق سکھلاتا ہے اور عبادات میں حسن اخلاق کو اتنا زور اس لیے دیا گیا کہ دنیا میں بسنے والے انسان اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والے انسان ایمان لانے والے لوگ چار قسم کی عبادات کرتے ہیں ہر انسان کی عبادات چار قسم کی ہیں ایک عبادات کی قسم وہ ہے کہ جو عبادات انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی الوحیت کا اللہ رب العزت کے مالک ہونے کا اللہ رب العزت کے مسجود ہونے کا اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا اعلان کر سکے اس کا اظہار کر سکے جیسا اپنی زمین نیاز کو جھکا کر سجدے کرنا نماز ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کی عبودیت الوحیت کا اعلان کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے کہ ربا تو تو مالک بھی بھی الہ ہے تو پالنے والا بھی ہے تیرے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا یہ رب کی الوحیت کا اعلان کرنا ہوتا ہے دوسری عبادات انسان کی یہ ہے کہ جو انسان کی اپنی ضرورت ہے کہ انسان کرتا تو وہ کام اپنی ضرورت کے لیے ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کی نیت عبادت کی ہوتی ہے اس کی نیت رب کو راضی کرنے کی ہوتی ہے رب انسان کی ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پالنا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا خود کھانا پینا خود اپنا خیال رکھنا اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنے لیے اچھے اچھے مواقع تلاش کرنا یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی ضروریات ہیں انسان کا شادی کرنا یہ بھی انسان کی اپنی ضرورت انسان کا اولاد کو پالنا یہ بھی انسان کی اپنی ضرورت انسان کا روزی کمانا یہ بھی انسان کی اپنی ضرورت لیکن اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں کو بھی عبادت بنا دیا انسان روزی کماتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ربا میں حلال کماؤں گا اپنی اولاد کو حلال کھلاؤں گا رب اس روزی کمانے کو عبادت بنا دیتا ہے رب ایسے تاجروں کے لیے جنت کے اعلان کرتا ہے جو اپنی حلال کے ساتھ روزی کماتے ہیں ماں کے لیے اپنی اولاد کی پرورش کرنا اس کی ضرورت بھی ہے اس کی چاہت بھی ہے اس کی طبی کمزوری بھی ہے لیکن ایک ماں اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے کہ ربا تو نے مجھے یہ اولاد دی ہے یہ تیری نعمت ہے میں اس کو تیرا دین سکھلاؤں گی میں اس کو تیرے دین کا فرما بردار بناؤں گی میں پیارے آقا کا بہترین امت ہی بناؤں گی ماں کا ایک ایک قدم عبادت بن گیا ماں کا اپنے بچے کو لوری سنانا بھی عبادت بن گیا ماں کا اپنے بچے کو سلانا بھی عبادت بن گیا ماں کا اپنے بچے کی غلاظت کو صاف کرنا بھی عبادت بن گیا ماں کا اپنے بچے کے لیے راتوں کو جاگنا بھی عبادت بن گیا اس کی تکلیف کو برداشت کرنا بھی عبادت بن گیا اس کے رونے کو برداشت کرنا بھی عبادت بن گیا اس کی ضدوں کو برداشت کرنا بھی عبادت بن گیا رب تو ایک ایک چیز پر عبادت کا حضر دیتا چلا گیا یہ وہ عبادات ہیں جو انسان کی ضرورت ہے لیکن رب نے ان کو عبادت بنا دیا ہاں اچھا کھانا پینا انسان کی اپنی ضرورت ہے لیکن انسان نے اچھا کھایا ربا اس کھانے کو کھا کر تیری عبادت کروں گا تیرا شکر کروں گا تیرے سامنے سجدے کروں گا تیری نعمتوں کو الحمدللہ کہوں گا رب نے اس کھانے کو بھی عبادت بنا دیا یہ دوسری قسم کی عبادات ہیں تیسری قسم کی عبادات وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کو جو منصب دیا انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو انسان انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کی نیابت میں ان کا نائب بن کر ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے رب اس پر بھی عبادت کا اجر دیتے ہیں جیسے کہ انبیاء کرام علیہ والسلام کے ذمہ لگا کہ کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ رب ایک ہے جاؤ دنیا دنیا کو کو رسالت کی کی دعوت دو جنت بشارتیں سناؤ دنیا کو جہنم سے ڈراؤ اب ایک انسان ایمان والوں کو جنت کی بشارتیں سناتا ہے جہنم سے ڈراتا ہے قبر کے عذاب سے ڈراتا ہے ایمان کی باتیں کرتا ہے اس کا یہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام والسلام کے کام کرنا ہے ان کی نیابت کرنا ہے ان کے کام کو آگے لے کر چلنا ہے سبحان اللہ جو کام انبیاء کے ذمے لگا اللہ نے اس کام کی توفیق ادا فرما دی جس شخص کو یہ توفیق مل گئی وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا لیکن حسن اخلاق کو تو دیکھو اخلاق ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نیابت ہے نہ نبوت کی نیابت ہے نہ انسان کی ضرورت ہے نہ انسان کی عبادت ہے بلکہ یہ رب کی نیابت ہے وہ آماز کہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے اللہ رب العزت ارحم الرحمین ہیں اپنی مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں ایک انسان زمین پر چلتے ہوئے زمین پر چلنے والے انسانوں پر رحم کرتا ہے اپنے بھائیوں پر رحم کرتا ہے اپنے رشتے داروں پر رحم کرتا ہے وہ رحیم کی صفت کو رحیم کا بندہ ہو کر ادا کرتا ہے رب کی صفت کی نیابت کرتا ہے رب کی صفت کی تکلیف کرتا ہے رب اس کو کتنے بڑے بڑے انعامات دے گا حسن اخلاق رب کی صفت کی نیابت ہے رب کی عبادت کی نیابت ہے یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے کی جاتی ہے دیکھو اللہ رب العزت رحمان تو بندہ رحم کرنے والا اللہ رب العزت رعوف تو بندہ بندوں پر شفقت کرنے والا اللہ رب العزت رضا روزیاں دینے والا بندہ زمین پر روزیاں بانٹتا پھرے غریبوں کو کھلاتا پھرے مسکینوں کو کھلاتا پلاتا رہے یتیموں کی پرورش کرتا رہے رب راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ کام میرا تھا تو نے زمین پر میری نیابت میں یہ کام کیا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے مخلوق جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے وہ رب کی نیابت کرے گا اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے اللہ نے کہا کہ تم میرے بندوں سے پیار کرو میں تم سے پیار کروں گا جس نے بندوں سے پیار کیا وہ رب کا محبوب بن گیا اللہ کو نمازیوں سے محبت بندہ زمین پر نمازیوں سے محبت کرے وہ رب کا محبوب بن گیا اللہ کو مجاہد سے محبت زمین پر چلنے والے مجاہد سے انسان محبت کرے وہ رب کا محبوب بن گیا دیکھو تو صحیح رب کی یہی صفت ہے رب نے بہترین اخلاق کو اپنی صفت بنایا اس لیے قرآن پاک میں دیکھو کہیں رب کو مجید کہا گیا کہیں رب کو رحمان کہا گیا کہیں رب کو رحیم کہا گیا کہیں رب کو رعوف کہا گیا کہیں رب کو رزاق کہا گیا کہیں رب کو ذوقوت المدین کہا گیا وہ رب کی صفات دیکھو جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے ہاں زمین پر چلنے والا بندہ جب اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں اخلاق کا مالک وہ بن جاتا ہے وہ رب کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ رب کے بندوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرتا ہے وہ وہ دیکھو رب ہے جو دن رات ہماری غلطیوں کو دیکھ کر معاف کرتا ہے معاف کرتا چلا جاتا ہے بندہ زمین پر بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے رب خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میری سفر تھی اس نے میرے بندوں کو معاف کر کے میری میں میری نیابت کی میں اس سے راضی ہو گیا رب بندوں کے ایپ پر پردے ڈالنے والا ہے ہاں وہ ستار ہے وہ بندوں کے عیوب پر پردے ڈالتا ہے زمین پر جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا وہ لوگوں کی ایپ جو بجائے لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالے گا وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو جائے گا اس لیے سمجھ لیجیے اس بات کو کہ عبادات کے اندر وہ کیسی عبادت ہوگی جو رب کی نیابت ہو وہ کیسی عبادت ہوگی جو رب کو خوش کرنے والی ہو اور وہ عبادت حسن اخلاق کہ انسان بہترین اخلاق کا مالک ہو بہترین اخلاق انسان رکھتا ہو آج ترش روئی بد اخلاقی لوگوں سے دور رہنا لوگوں سے لڑ لڑ کر ملنا ہر وقت اپنے چہرے کو ایسا بنا کر رکھنا جیسے کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جیسے کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو اس انداز کے اندر اپنے چہرے کو بنا کر رکھنا لوگوں سے روکھے انداز میں ملنا قطع تعلقیاں کرنا لوگوں سے انتقام لینا یہ تمام چیزیں آج کا فیشن بن گئی آج کی یہ بڑی فخر والی باتیں بن گئی کہ جی ہم بڑے پراؤڈ ہیں ہم لوگوں سے ہنس کر بات نہیں کرتے ہم زیادہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہم تو گالی کا جواب گولی سے دیتے ہیں یہ چیزیں فخر کی چیزیں بن گئی کوئی فخر والی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو اس طرح بنا کر رکھنا کہ لوگوں کو ہے بتائے لوگ ڈریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق نیکی تو یہ ہے کہ تیرے اخلاق بہترین ہوں بہترین اخلاق کا تو مالک ہو صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے علاقے کے لوگوں سے انسانوں سے وجہ طلب بڑی خوش چہرے کے ساتھ خوش طبی کے ساتھ لوگوں کو ملو آج یہ ساری چیزیں انسانوں سے چھن گئی چھن گئی اور جو اللہ رب العزت سے دور ہوا وہ انسانوں کے ہاں زلیل ہو گیا آج ہمارے ہاں یہ باتیں فیشن بن گئی جی ہم انتقام لیتے ہیں ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہم تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے کون سی خوبی ہے یہ کہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے کون سی غیرت والی بات ہے کہ تم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے تمہیں غیرت ہوتی تم قرآن کے جلنے پر روتے تمہیں غیرت ہوتی آقا کو گالیاں دی گئی تمہاری آنکھیں روتی تمہیں غیرت ہوتی تم ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیوں پر رو رو کے اپنی آنکھوں خراب کر لیتے یہ کیا غیرت کی بات کہ کسی نے گالی دی تو ہم نے اس کو گالی کے بدلے میں دو گالیاں دے ڈالی ہم سے کوئی کسی نے ہمیں ایک ہاتھ ملایا تو ہم نے اس کو انگلی ملا دی سبحان اللہ ہم دی کوئی اخلاق نہیں ہے حضرت ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نم خیاری کم اختن اے عبد اللہ بن عمر سنو تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں بہترین اخلاق ہیں آج اخلاق کے معنی بدل گئے اخلاق کے معنی کو ہم نے سمجھا نہیں اپنے ماں باپ سے ترس رہی اپنے بہن بھائیوں سے دوریاں اپنے رشتہ داروں سے دوریاں اور دوسروں کے لیے آنکھیں بچھا کر بیٹھے ہیں دوسروں کے لیے دسترخوان سجا کر بیٹھے ہیں دوسروں کے لیے رہ رہ کرتے پھرتے ہیں ماں کی بات برداشت نہیں ہوتی اور دوسروں کی باتیں برداشت کرتے پھرتے ہیں والد کی بات برداشت نہیں ہوتی دوستوں کی باتیں برداشت کرتے پھرتے ہیں اس چیز کا نام اخلاق نہیں ہے یہ تو رب نے زلیل کرا دیا آج دیکھ لیجئے فیشن پرست لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی بڑے پراؤڈ رہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ملتے جلتے ہم کسی سے کچھ نہیں کرتے ہاں یہ اپنے بھائیوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے یہ اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتے یہ اپنی بہنوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے لیکن ان کو دنیا میں رسوا ہوتے ہوئے دیکھو غیر مردوں کے ساتھ یہ رے رے کر کے باتیں کرتے ہیں ہیلو ہے کر کے باتیں ہوتی ہیں پھر اپنوں کی نہیں برداشت ہوتی پھر رب دوسروں کے ہاں زلیل کراتا ہے دوسروں کے آگے لجاجت کرتے ہیں بہترین اخلاق وہ ہیں جو اخلاق اعتدال پر ہوں اخلاق اچھے ہونے کے لیے انسان میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک انسان میں عقل کا ہونا نمبر دو انسان میں علم کا ہونا نمبر تین انسان میں جذبات کا ہونا خواہشات کا ہونا نمبر چار انسان میں غصے کا اور غضب کا ہونا جس انسان میں یہ چار چیزیں ہیں وہ ایک مکمل انسان ہے جس میں عقل نہیں ہے وہ بیوقوف ہے وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا جس انسان کے پاس علم نہیں ہے اس انسان کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علم انسان کو رواداری سکھاتا ہے علم انسان کو حدود سکھاتا ہے علم انسان کو شریعت سکھاتا ہے جس کو علم نہیں ہوگا وہ رب کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اس کو حدود کا پتہ نہیں ہوگا اس کو ماں بہن کا پتہ نہیں ہوگا اس کو رشتہ داروں کا پتہ نہیں ہوگا اس کو غیروں کا پتہ نہیں ہوگا ہاں وہ شخص جس کو حدود کا پتہ نہیں ہے اس سے بدترین جاہل اور اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں ہے کہ جس کو اپنی ماں کا پتہ نہ ہو جس کو اپنے بہن کے حق کا پتہ نہ ہو جس کو اپنے گھر کی چادر چار دیواری کا کا پتا نہ ہو جس کو رشتے داروں کے حقوق کا پتا نہ ہو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا ہاں جس کو رب علم دے گا اس کو پتا ہوگا ماں کا کیا مقام ہے اس اس کو پتا ہوگا بیوی کا کیا مقام ہے کے گھر کی زندگی اعتدال پر ہوگی وہ بیوی کو اس کے مقام پر رکھے گا ماں کو اس کے مقام پر رکھے گا جس بہن کو پتا ہوگا اس کے بھائی کا کیا مقام ہے اس کو علم ہوگا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اپنے والد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا کرنا ہے غیر محرموں کے ساتھ میرے کیا حدود ہیں علم یہ بات سکھلاتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے اچھے معاملات کرو لیکن جس کے پاس علم ہوگا اس کو یہ بھی پتا ہوگا اس کو علم یہ بات سکھلاتا ہوگا لا اے میری پیاری بہن اے میری پیاری ماں اگر تجھے علم ہے تو تجھے علم یہ بات سکھلائے گا لا کہ اپنی بات کو اپنے چہرے کو غیر مردوں کے لیے اپنی آواز کو غیر مردوں کے لیے نرم مت کر یہ تیرا اخلاق تجھے تیرا علم تجھے اخلاق سکھائے جائے گا کہ تو گھر میں اپنے بھائی سے تمیز سے بات کر اپنے شوہر سے نرم لہجے میں بات کر اپنی اولاد سے بہترین انداز میں بات کر لیکن ہوتا کیا ہے اپنی اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کوئی مویا کہے گا کوئی ٹنڈا کہے گا کوئی کسی انداز میں کہے گا دن رات عورتوں کے منہ پر اپنے بھائیوں کے لیے گالیاں اپنی اولاد کے لیے گالیاں نوز بلّہ من ذالک آج کل کی تو مائیں اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں کہ مر جا فلاں فلاں یہ وہ غصے کے اندر آ کر پتا پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے سوچتی تک نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہلا تو رہی ہیں لیکن ہماری یہ زبان ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے اپنی اولاد سے بد اخلاقیاں کریں گی لیکن جب غیروں سے بات ہوگی بڑے میٹھے انداز میں بات ہوگی بڑے نرم چہرے کے ساتھ بڑی نرم گفتگو ہوگی لیکن یہ بد اخلاقی ہے قرآن کہتا ہے یہ بد اخلاقی ہے لا بالقول اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق کرتی اما ایسا سے کسی نے پوچھا بتائیے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا انہوں نے فرمایا پیارے آقا کا اخلاق قرآن پاک تھا قرآن پاک کو پڑھتے چلے جاؤ پیارے آقا کا اخلاق مل جائے گا ہاں پیارے آقا کا اخلاق بالکل قرآن پاک جیسا تھا جاؤ مکہ کی گلیوں سے جا کر پوچھو مدینہ المنورہ کی مٹی کو جا کر سونگو تمہیں وہاں پر پیارے آقا کے اخلاق ملیں گے ہے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو کتنے پیارے اخلاق ہیں پیارے آقا گلی سے گزرتے ہیں گلی گلی سے گزرتے ہوئے ایک عورت اپنی چھت کے اوپر سے غلازت ڈالتی ہے روزانہ وہ کچرا ڈالتی ہے پیارے آقا مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں منہ سے بد دعا نہیں نکلتی ایک دن گزرتے ہیں اوپر سے غلازت پھینکنے والی عورت موجود نہیں ہے وہ غلازت اور گندگی کا ڈھیر نہیں پھینکتی پیارے آقا کا دل مچل گیا تڑپ گئے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ اللہ کی بندی بیمار ہوگی جو آج مجھ پر غلازت نہیں پھینک سکی جا کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں جا کر اس کا مزاج پوچھتے ہیں کہ بیٹی وہ اما تجھے کیا ہو گیا آج تو مجھے غلازت پھینکنے کے لیے نہیں آئی تو بیمار تھی میں تیری تیمارداری کرنے کے لیے آیا اس لیے کہ رب کا حکم ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے دوسرا بندہ اخلاق کے ساتھ دوسرا بندہ رب کی رضا کے لیے اس کی تیمارداری کے لیے چلا جائے ستر ہزار فرشتے آسمانوں سے اتر کر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں یہ پیارے نبی کا اخلاق تھا وہ دیکھو تائف کی گلیوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے ہیں اس انداز میں پتھر مارے جاتے ہیں کہ نالین مبارک لو لوہان ہو گئے پاؤں مبارک لو لوہان ہو گئے پیارے آقا سے کہا گیا پیارے آقا بد دعا فرما دیجئے فرمانے لگے بد دعا نہیں کرتا رب سے ان کے لیے ہدایت مانگتا ہوں رب سے کہتا ہوں ربا میری قوم کو ہدایت دے دے وہ پیارے آقا کو دیکھو کسی کا بوجھ اٹھا کر پھر رہے ہیں کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے ہیں وہ دیکھو پیارے آقا کو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر پیارے آقا کے کندھوں پر کھیل رہے ہیں پیارے آقا کے چہرے پر سلوٹیں نہیں آتی وہ دیکھو پیارے آقا کو کسی سے مسافیہ کرتے ہیں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے جب تک کہ وہ بندہ ہاتھ کو نہ چھوڑ دے وہ پیارے آقا کو دیکھو غریبوں کو گلے سے لگاتے ہیں وہ پیارے آقا کو دیکھو مسکینوں کو گلے سے لگاتے ہیں وہ پیارے آقا کو دیکھو پیارے آقا کے بارے میں حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے اتنے بہترین اخلاق کے مالک تھے صحابہ کرام قسم کھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مدینت المنورہ کی کوئی لونڈی کوئی باندھی کوئی غلام پورا دن پیارے آقا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مدینت المنورہ کی گلیوں میں گھماتا رہتا اپنے کام کے لیے پیارے آقا اس کے ساتھ گھومتے رہتے تھے گھومتے رہتے تھے اس کے ساتھ یہ پیارے آقا کے اخلاق تھے یہ قرآن والے اخلاق تھے یہ پیارے آقا کے اخلاق تھے ایک مرتبہ مجلس میں موجود ہیں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرا ملازم مجھے تنگ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے بتائیں اس کو کتنی بار معاف کرو معاف کرتا ہوں پھر وہ غلطی کرتا ہے آپ فرما دیں کتنی مرتبہ معاف کرو پیارے آقا خاموش ہو گئے پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرا ملازم میرا غلام غلطیاں کرتا ہے بتائیں کتنی بار اس کو معاف کرو پیارے آقا خاموش ہو گئے پھر پوچھا اس شخص نے یا رسول اللہ مجھے فرمائیے میرا غلام غلطیاں کرتا ہے میرا نوکر غلطیاں کرتا ہے میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں کتنی بار اس کو معاف کروں پیارے آقا کی زبان مبارک ہلی فرمانے لگے ہر دن ستر بار اس کو معاف کر ستر غلطیاں کرے دن میں ستر بار اس کو معاف کر اس لیے کہ رب کی مخلوق ہے رب معاف کرنے والا ہے تو بھی معاف کر معاف کر اس کو چھوٹی چھوٹی بات پر غریب ملازموں کو غریب قسم کے خادموں کو ڈانٹ دینا نوکریوں سے نکال دینا دفع کر دینا دروازے بند کر دینا کوئی اخلاق والی بات نہیں ہے بڑے اخلاق تو یہ کہ انسان کو علم ہو تو جس کو علم ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تیسری چیز جذبات انسان کی خواہشات کہ جس شخص کو جذبات ہوں گے خواہشات ہوں گی وہی کامل انسان ہوگا جس کے دل میں ہر قسم کی خواہشات آتی ہوں گی جو صحیح سالم انسان ہوگا اچھا کھانے کی خواہش اچھا پینے کی خواہش انسان کو اچھا چلنے کی خواہش اچھا رہنے کی خواہش لیکن جو اپنی خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پورا کرے گا چار چیزیں میں نے عرض کی کہ حسن اخلاق کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں عقل ہونا علم ہونا خواہشات ہونا اور غصہ ہونا کہ انسان کے اندر غصے کی کیفیت ہوتی ہو یہ چار چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی اور وہ ان چاروں چیزوں کو ان چاروں چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اعتدال کے ساتھ لے کر چلے گا وہ شخص حسن اخلاق کا مالک ہوگا رب نے عقل دی اس عقل کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا سازشوں کے لیے نہیں دن رات عقل چلا رہے ہیں کہ فلاں کو نیچے کیسے کر دوں فلاں کو اونچا کیسے کر دوں فلاں کو ذلیل کیسے کر دوں فلاں کو عزت کیسے دے دوں جس کی عقل ان کاموں پر غلط طریقے پر چلی وہ بد اخلاق انسان ہے جس کی عقل صحیح چلی وہ انسان با اخلاق ہے رب نے علم دیا جس نے اپنے علم سے اپنے اخلاق کو سوار لیا اس علم کو صحیح طریقے پر استعمال کیا وہ با اخلاق ہے حسن اخلاق کا مالک ہے اور جو بھٹک گیا اس کے اخلاق غلط ہیں رب نے خواہشات دی جو ان خواہشات کو ٹھیک ٹھیک لے کر چلا اعتدال کے ساتھ لے کر چلا وہ با اخلاق ہے یہ بڑی آزمائش والی چیز ہے انسان کی خواہشات کے اندر کیا چیز ہے انسان کی خواہشات کے اندر یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی ہر چیز بہترین مل جائے روزی بہترین مکان بہترین ہر چیز بہترین مل جائے اب یہ خواہشات ہیں اور اب انسان کے سامنے راستے دو ہیں حرام کا اور حلال کا کہ انسان حرام کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے یا اپنی خواہشات کو قابو کر کے حلال پر ان کو چلاتا چلا جائے تو جو انسان حلال پر چلاتا چلا گیا وہ انسان کامیاب ہے جس کے سامنے خواہشات تھی کہ لاکھوں روپے کماؤں رب نے موقع نہیں دیا ہزار پر گزارا کر سکا اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا کہ ربا حرام نہیں کھاؤں گا حرام نہیں کماؤں گا خواہشات تھی کہ اچھا ساز و سامان ہو نہیں ملا قناعت کی کہ ربا اس سے زیادہ کے لیے کوشش نہیں کروں گا حرام کاریاں نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا وہ انسان با اخلاق ٹھہرا اولاد کی محبت تھی انسان کے دل میں اولاد کی محبت تھی اب اس محبت کو وہ انسان کی خواہش ہے اب اس محبت کے سامنے جب دین آ گیا بچہ ہے ماں کو محبت ہے اس سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن وہ بچہ ماں کے سامنے نماز چھوڑے وہ بچہ ماں کے سامنے گانے سنے وہ بچہ ماں کے سامنے بے حیاں کرے وہ بچہ ماں کے سامنے بے پردگیاں کرے وہ بچہ ماں کے سامنے کافر بنتا چلا جائے وہ بچہ ماں کے سامنے عزتوں کا لٹیرا بنتا چلا جائے اب ماں کا امتحان ہے کہ وہ اپنی محبت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر ماں محبت کو اعتدال کے ساتھ کرنے والی ہوگی تو صبح کے وقت جب مسجد سے آزان کی آواز آ رہی ہوگی بیٹا پیاری سی میٹھی سی نیند سو رہا ہوگا ماں کی محبت کا امتحان ہوگا کہ یہ ماں حسن اخلاق کی مالک ہے یا سوئے اخلاق کی مالک ہے اب ماں کا امتحان ہوگا بیٹے کی طرف دیکھے گی بیٹا بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے ماں کا دل یہ کہے گا کہ بیٹا اسی طرح میٹھی نیند سوتا رہے اس کو نہ جگایا جائے لیکن وہ ماں حسن اخلاق کی مالک ہوگی تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہے اگر یہ میرا بیٹا نماز کے لیے نہ اٹھا اس کی نماز چلی جائے گی یہ اسی ہزار سال کے لیے جہنم کے اندر جلے گا ایسی جہنم میں جلے گا جو جہنم انسان کی ہڈیوں تک کو جلا دینے والی ہوگی جو جہنم انسان کے دل تک کو جلا دینے والی ہوگی جو جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وہ جہنم کے جس کے اندر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہ جہنم کے جس میں کوئی چیخے سننے والا نہیں ہوگا وہ جہنم کے جس میں انسان کو پیس پلائی جائے گی وہ جہنم جس میں انسان کا بستر کانٹوں کا بستر ہوگا وہ جہنم جس میں انسان کے جسم کو ریزا ریزا بکھیر کر پھر بنا کر پھر ریزا ریزا کر دیا جائے گا اب ماں کی محبت کا امتحان ہوگا ماں کا دل تڑپ جائے گا کہ اس بچے کو اٹھا کر نماز کے لیے بھیج دوں تاکہ میرا بچہ جہنم جہنم کا ایندن نہ بنے وہ بچہ جب بےہودیاں کرے گا جب وہ بچہ بے پردگیاں کرے گا غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرے گا بے حیا بنے گا ماں کا کلیجا تڑپ جائے گا ماں کا دل تڑپ جائے گا کہ ہے یہ میرا بیٹا بدکار بن گیا تو یہ تو زمین پر چلتا ہوا خنزیر بن جائے گا یہ تو زمین پر چلنے والا بدترین کتا بن جائے گا اس لیے اپنے بچے کو بچا دو وہ ماں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بچے کو ڈانٹے گی اپنے بچے کو مارے گی اپنے بچے کو باندھ کر رکھے رکھے گی اس کو اس اس کو کو طرح طرح سے ناراض ہو کر منائے گی کبھی اس کو اچھے انداز میں کبھی اس کو ڈانٹ ڈبٹ کے انداز میں تب وہ ماں اخلاق والی ہوگی ہاں جو ماں خوش ہو کر دیکھتی رہی کہ واہ واہ میرا بیٹا تو کتنا پیارا ہے میرا بیٹا ناشتہ کہتا ہے میرا بیٹا گاتا کہتا ہے میرے بیٹے پر تو اتنی لڑکیاں آشک ہو گئی میرا بیٹا تو اتنا لوگوں کے اندر پاپولر ہو گیا فلاں چیز ہو گیا لانت ہے ایسی ماں کے اخلاق پر وہ ماں بد اخلاق کہلا گی اس اس لیے کہ ماں نے اپنی خواہشات کو اسی طریقے پر بے لگام چھوڑ دیا جس طرح ایک بدکار عورت اپنے وجود کو بے لگام کر دیتی ہے اس لیے کہ انسان کی خواہشات کی مثال دنیا کے اندر ایک اس بے لگام گھوڑے کی طرح دی گئی ہے جو گھوڑا بے لگام ہے جو گھوڑا سرکش ہے جو گھوڑا کسی کی نہ ماننے والا ہے لیکن انسان کو اس گھوڑے پر بٹھا دیا گیا ہے اب وہ انسان کامیاب ہے جو اس گھوڑے کی لگامیں پکڑ کر رکھے گا جہاں اس گھوڑے کو دوڑانا ہوگا وہاں وہ دوڑائے گا جہاں اس گھوڑے کو روکنا ہوگا وہاں اس کو روکے گا جہاں اس گھوڑے کو لٹانا ہوگا وہاں اس کو لٹائے گا جہاں اس گھوڑے کو کھڑا کرنا ہوگا وہاں اس گھوڑے کو کھڑا کرے گا تب اس شخص کو چار سوار کہا جائے گا جو شخص اپنے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دے جس کو اپنے گھوڑے پر کوئی کنٹرول نہ ہو وہ شخص سا سوار نہیں کہلاتا اس شخص کو اچھا سوار نہیں کہتے ایسے جس شخص کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ ہو جو اپنی خواہشات کے بہاؤ میں بہتا چلا جائے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس انسان کو کبھی اخلاق والا نہیں کہا جا سکتا دیکھو پیارے آقا کے اخلاق ایسے ہی تھے پیارے آقا کو تائف کی گلیوں میں مارا گیا پیارے آقا نے اس کے بدلے میں بد دعا نہیں کی پیارے آقا کی بیٹی پر تیر چلایا گیا پیارے آقا نے بد دعا نہیں کی پیارے آقا کی کی بیوی پر تہمت لگائی گئی پیارے آقا نے بد دعا نہیں کی پیارے آقا پر غلازتیں ڈالی گئی پیارے آقا نے بد دعا نہیں کی لیکن دیکھو پیارے آقا کی جب نمازیں قضا کرائی گئی پیارے آقا نے جھولی اٹھا اٹھا کر کر ہاتھ بد دعا بھی کی فرمایا ربا ان کو ہلاک کر دے ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے پیارے آقا نے امت کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمایا لیکن فرمایا لوگوں دیکھو میں اتنا پیارا نبی ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے جب کوئی بھوکا ہوتا ہے میرا دل تڑپ جاتا ہے جب جب کوئی پیاسا ہوتا ہے لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں صبح کے وقت میں مسجد کے اندر کسی کو امامت پر کھڑا کروں اور اپنے ساتھ سوکھی لکڑیاں لے کر نکل پڑوں اور جس گھر کے اندر کوئی بے نمازی فرد موجود ہو جو صبح کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا ہو میں اس گھر کو اس گھر والوں سمیت آگ لگا دوں یہ بھی میرا اخلاق ہے وہ دیکھو پیارے آقا کا اخلاق دیکھو کہیں پیارے آقا اپنی اولاد کے قاتلوں کو بہچ رہے ہیں کہیں پیارے آقا یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جاؤ ایمان والوں جا کر دیکھو فلاں شخص اگر کابت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹ جائے اس کی گردن کو کاٹ ڈالو جاؤ پیارے آقا کو دیکھو پیارے آقا نے کہیں پر لوگوں کو معاف کیا لیکن جہاں لوگ ایسے ظالم آ گئے سامنے پیارے آقا نے فرمایا دیکھو یہ بنو قریضہ والے ہیں ان کے نوجوانوں کو کگ پکڑ کر قتل کر کر کے کنو کے اندر پھینکتے چلے جاؤ ان کی گردنیں اڑاتے چلے جاؤ یہ پیارے آقا کا اخلاق ہے اخلاق نام اسی چیز کا ہے کہ جہاں پر انسان کو سختی کرنی ہے وہاں انسان سخت ہو جائے جہاں انسان کو نرم ہونا ہے وہاں انسان نرم ہو جائے اپنے والدین کے لیے انسان نرم میری بہن اپنے بھائیوں کے لیے نرم اپنے ماں باپ کے لیے نرم لیکن جہاں معاملہ غیر مردوں کا آ جائے جہاں معاملہ غیر محرموں کو آ جائے جہاں معاملہ ایسے رشتے داروں کا آ جائے جن کو رب نے محرم نہیں بنایا ان کے لیے وہ سخت بن جائے اس چیز کا نام اخلاق ہے اپنی خواہشات کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کا نام نام اس چیز کا نام اخلاق ہے چوتھی چیز انسان کو غصہ انسان کے اندر غصے کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان بھی کامل ہوگا جو انسان بھی مکمل ہوگا اس کے اندر غصے کی کیفیت ہوگی لیکن اس غصے کو قابو کرنا اس طرح قابو کرنا جیسے کہ کوئی جنگلی اور شکاری کتے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے ایسے اس کو قابو میں رکھنے والا انسان وہ انسان کامیاب ہوگا بہترین اخلاق کا مالک ہوگا جس انسان کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو کہ جب مرضی وہ زبان سے جو مرضی بک دیتا ہو جس کے ساتھ بد اخلاقی غصے میں کر دیتا ہو آج یہ بات فیشن بن گئی کہ ہم تو ہر بات منہ پر کہہ دیتے ہیں ہم تو ہر کسی کو کھری کھری سنا دیتے ہیں ہم تو فلا کر دیتے ہیں میری ماؤں بہنوں کوئی غیرت کی بات نہیں ہے کوئی عزت کی بات نہیں ہے اپنے غصے کو قابو کرنا کرنا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لوگوں کے لیے اپنے رویے کو نرم کرنا یہ کمال کی بات ہے دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اس مجلس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر ایک شخص گالیاں دینے لگتا ہے ایک شخص آ کر گالیاں دیتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گالیوں کو سنتے رہتے ہیں پیارے آقا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں پیارے آقا شفقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر گالیاں برداشت کر رہے ہیں وہ شخص گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے صدیق اکبر خندہ پیشانی سے گالیاں سن رہے ہیں اچانک گالیاں سنتے سنتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اس کا جواب دینا شروع کر دیا جب اس کی گالیوں کا جواب دینے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس سے اٹھتا ہوا دیکھا سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو گئے پیارے آقا کے پاس گئے یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کے چہرے پر نہ گواری کے اثرات آ گئے آپ کا چہرے پر نہ خوشی کے اثرات آ گئے کیا بات ایسی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر تجھے وہ شخص گالیاں دے رہا تھا تو اس کی گالیوں کو برداشت کر رہا تھا رب نے آسمانوں سے ایک فرشتہ اتارا جو فرشتہ ہر گالی کے ساتھ تیرے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا تھا اور اس شخص کو جواب دے رہا تھا تھا اس کے لیے بد دعا کر رہا تھا وہ فرشتہ تیری طرف سے یہ کام کر رہا تھا میں بھی خوش خوش بیٹھا ہوا تھا لیکن پھر تمہیں غصہ آ گیا تم نے اس کی گالیوں کا جواب دینا شروع کر دیا زمین پر بیٹھا ہوا وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا اس فرشتے کی جگہ پر شیطان تم دونوں کے بیچ آ کر بیٹھ گیا تمہیں لڑانا شروع کر دیا تب مجھے ناگوار گزرا مجھے تمہاری یہ حالت اچھی نہیں لگی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ساتھ فرمایا اے صدیق اکبر تین باتیں اپنے پلے کے ساتھ باندھ لو وہ تین باتیں حق ہاں ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذمے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ رب العزت ویسا کرے گا پہلی پہلی بات بات یہ یہ ہے ہے کہ جس شخص پر دنیا کے اندر کوئی ظلم کیا گیا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی اور اس اس نے کو اللہ رب العزت کے لیے درگزر کر دیا اور اس کا انتقام نہ لیا تو ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے ایسے شخص کو اللہ رب العزت عزت دیں گے جس شخص نے ظلم کا جواب نہیں دیا جس شخص نے ظلم کا بدلہ نہیں دیا کسی نے گالی دی اس نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بزرگوں کے قصے صحابہ کرام کے قصے بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں اس چیز سے ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے ایک قصہ آتا ہے ایک بزرگ کا فرماتے ہیں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی شخص نے گالیاں دینا شروع کر دی ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے ان کو چلتے گئے مسکراتے گئے گالیاں سنتے گئے اس کو دعا دیتے گئے دعا دیتے گئے اس کو اچانک رک کر کھڑے ہو گئے اس شخص نے پوچھا کہ رک کیوں گئے ہو فرمانے لگے تمہاری کوئی گالیاں باقی رہ گئی ہوں تو دے دو اس لیے کہ میرا گھر قریب آ گیا ہے اگر میرے گھر کے قریب جا کر گالیاں دو گے تو ہو سکتا ہے میری اولاد سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا اس لیے جتنی گالیاں دینی ہیں یہیں پر مجھے دے دو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ایک اور بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا واقعہ ہے ایک مرتبہ لوگ ستاتے ہیں اللہ والوں کو ستاتے ہیں لوگ اللہ والوں کو ستاتے ہیں لوگ ایک مرتبہ ایک شخص نے آج ہم سے کوئی تھوڑا سا ناگواری کے عالم میں ملے ہم کہتے ہیں کہ بائی کارڈ ہے اس سے زندگی بھر ہم اس کی شکل نہیں دیکھیں گے ان کو ایک شخص نے دعوت پر بلایا کہ آئیے میرے گھر کھانا کھائیے وہ چلے گئے اس کی دعوت قبول کر کے جب گھر میں پہنچے اس شخص نے کہا واپس چلے جاؤ میرے پاس کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے واپس چلے گئے واپس تھوڑے دور تک گئے پھر اس شخص نے بلایا کہنے لگے آئے حضرت کھانا کھائیں واپس آئے پھر اس شخص نے دلیل کرنے کے لیے کہا کہ واپس چلے جاؤ میرے پاس کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے واپس چلے گئے پھر جا رہے تھے پھر اس شخص نے بلایا کہ آئیے میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں واپس آئے پھر اس نے گھر سے اٹھا کر واپس بھیج دیا کہ نہیں ہے کھانا میرے پاس پھر واپس بلانے کے لیے گیا پھر واپس آئے کئی مرتبہ اس نے بلایا آخر تنگ آ گیا اور پاؤں پر گر گیا کہتے ہیں آپ تو بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں میں آپ کو ستا رہا ہوں اور آپ پھر بار بار واپس آ رہے ہیں اس بزرگ نے عجیب فرمایا کہنے لگے یہ تو ایک کتے کا بھی اخلاق ہوتا ہے کہ اس کو کوئی روٹی دکھاتا ہے پھر واپس کھینچ لیتا ہے پھر وہ کتا آتا ہے پھر واپس کھینچ لیتا ہے تو اتنا اخلاق تو ایک کتے کا بھی ہوتا ہے میں تو انسان ہوں رب نے مجھے بڑے اخلاق کا مالک بنایا ہے اس لیے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تنگ آ جاؤں گا تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ اخلاق تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو تم پر ظلم کرے اور تم اس ظلم کو برداشت کر لو اس کا انتقام نہ لو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے ضرور تمہیں اس کے بدلے میں عزتیں دے گے اور دوسری بات کیا فرمائی دوسری بات یہ فرمائی کہ ابو بکر صدیق یاد رکھو جو شخص سلا رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اپنے گھر کے اور اپنے مال کے دروازے کھول کر رکھتا ہو مال تقسیم کرتا ہو ایسے شخص کے رزق میں اللہ رب العزت ضرور برکت دیتے ہیں ضرور ایسے شخص کو اللہ رب العزت بہت زیادہ رزق دیتے ہیں ایک ایک چیز کے عوض میں کئی چیزیں دیتے ہیں یہ اللہ کے ذمے ہے تو جو چیز اللہ کے ذمے ہو جائے اس کو کون چھین سکتا ہے آج رشتے داروں کے لیے بخل ہو گیا بخل ماں باپ کے لیے بخل جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں ماں باپ گھر میں مہمان آ جائیں اللہ اکبر دو ٹائم کا کھانا کھلانا مشکل ہو جاتا ہے گھر میں رشتے دار آ جائے تو ماتم بچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیسے کھلائیں گے اپنی اولاد کو پورا نہیں کر سکتے مار ڈالا اس اولاد کی محبت نے انسانوں کو ہے ختم کر دیا سب کچھ چھین لیا اس اولاد کی محبت میں کسی بوڑھی عورت کو جھوٹ بولتا دیکھو اما کیوں جھوٹ بول رہی ہے اولاد کے لیے خیانتیں کرتا دیکھو کیوں کر رہی ہو اولاد کے لیے ماں باپ سے لڑتا دیکھو او اما کیوں لڑ رہی ہے ماں باپ سے تیری ماں تھی تیرا باپ تھا اولاد کے لیے جس کو دیکھو اپنے رشتے داروں سے کاٹ رہا ہے اپنے بہن بھائیوں سے کاٹ رہا ہے کس کے لیے اولاد کے لیے یہ اولاد کیا بن گئی پتہ نہیں کیسی آفت بن گئی ہے اولاد انسان سلا رحمیہ بھول گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں سے ٹوٹ گیا وہ رب سے ٹوٹ گیا ہے آج کہتے ہیں بس اولاد اولاد میری اولاد میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے کہاں گیا وہ رب کہاں گئے وہ رب کے حکم یہ تیرے بچے تجھے ملے زندگی کے تیس سال بعد پچیس سال کے بعد کہاں گئی وہ تیری بہن جو تجھے لوریاں دیتی تھی جو تجھے اپنی گود میں سلاتی تھی جو ساری ساری رات تیرے لیے جاگتی تھی تو بھول گئی اس بہن کو تو بھول گئی اس ماں کو جس نے تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا آج تیری اولاد تیرے لیے سب کچھ ہو گئی تو بھول گئی اس رب کو جس نے تجھے زندگی دی جس نے تجھے نعمتیں دی تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ذمہ ہے جو شخص بھی رشتے داروں پر خرچ کرے گا رب اس کے بدلے میں اس کو ضرور دے گا اور بہت زیادہ دے گا اس کو رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے اور تیسری بات فرمائی تیسری بات فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان کھول کر سنے اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق ادا فرمائے پیارے آقا نے فرمایا جو شخص بھی اپنے رزق کے اندر اپنی روزی کے اندر اپنے مال میں اضافے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا اللہ رب العزت اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے اس کے رزق کی برکت چھین لیں گے جو سوال کرے گا اس کو لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیں گے یہ تین باتیں اللہ رب العزت کے ذمے ہیں ذمے ہیں اللہ رب العزت تو حسن اخلاق کی بات کر رہی تھی چار چیزوں کو اپنے علم کو اپنی عقل کو اپنے جذبات کو اپنے غصے کو ان چار چیزوں کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ صرف کرنا اس چیز کا نام حسن اخلاق ہے جو بھی اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے گا اس کا اخلاق بہترین اخلاق ہوگا اور جس کا اخلاق اللہ رب العزت کے احکامات سے ہٹ کر ہوگا کوئی بڑی فلائی عورت بن کے پھر رہی ہوگی جس کو محلے کے ہر مرد کے ساتھ تعلق ہوگا ہر آنے جانے والے کے ساتھ بات چیت ہوگی ایسی عورت کو بد اخلاق کہا جائے گا اچھے اخلاق کا مالک نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ اس کا اخلاق نہ قرآن کے مطابق نہ اس کا اخلاق حیا کے مطابق نہ اس کا اخلاق آقا کی آقا کی سنتوں کے مطابق نہ آقا کی بیٹیوں کے مطابق نہ آقا کی بیویوں کے مطابق ہاں جس کا اخلاق اور جس کا علم اور جس کی عقل اور جس کا غصہ اور جس کی شاواب جس کی جو ہے خواہشات وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو گئی وہ شخص بہترین اخلاق کا مالک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالا موسا ابن عمران علیہ السلاۃ وسلام حضرت موسا بن عمران علیہ السلاۃ وسلام حضرت موسا کلیم اللہ اللہ رب العزت سے کلام کرنے والے انہوں نے فرمایا یا ربی اے میرے رب من آز عباد کا اے اللہ آپ کے نزدیک بہترین اور عزت دار شخص کون ہے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام اللہ رب العزت سے پوچھ رہے ہیں کہ اے موسا کون ہے بہترین شخص موسا علیہ السلاط وسلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کون شخص آپ کو بہت پسند ہے اللہ نے فرمایا من ادا بدر غفرا وہ شخص میرے نزدیک بہترین عزت والا اور بہترین مقام والا ہے کہ جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم کا بدلہ لینے پر قادر ہو اور پھر معاف کر دے کسی نے دھپڑ مارا اس دھپڑ کا جواب دینے پر قدرت ہے ایک دھپڑ کے بدلے میں دس مار سکتے ہیں کسی نے گالی دی ایک کے بدلے میں دس دے سکتے ہیں لیکن معاف کر دیا اللہ کے لیے معاف کیا فرمایا یہ شخص مجھے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے اس لیے کہ رب کی صفت ہے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں نہیں کرتے بے حیاں کرتے ہیں رب قادر ہے گردن اڑا کر پھینک دے بد نظریاں کرتے ہیں رب قادر ہے آنکھیں نکال کر قدموں میں ڈال دے خیانتیں کرتے ہیں رب قادر ہے زبان کھینچ ڈالے ہاتھوں کو اپاس کر ڈالے لیکن رب معاف کرتا ہے رب کو قدرت ہے رب معاف کرتا ہے ہاں جس سے انتقام کی قدرت اور پھر معاف کر دیا رب نے کہا یہ بہترین بندہ ہے بہت پیارا بندہ ہے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے تو اخلاق اس چیز کا نام اس چیز کا نام اخلاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس چیز کی شاہد ہیں وقت نہیں ہے بہت طویل وقت چاہیے اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے لیکن احادیث کا مطالعہ کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی مثالیں دے کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے دیکھو تو صحیح اخلاق جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کے ساتھ دنیا میں جو جو چیزیں وابستہ ہیں خواب و انسان ہیں خواب و رشتے دار ہیں خواہ وہ اولاد ہے خواہ وہ جانور ہیں خواہ وہ پڑوسی ہیں کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ وابستہ ہے انسان اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو وہ بہترین اخلاق کا مالک جو ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے والا وہ بد بد بد اخلاقی کا حامل شخص ہے وہ بد اخلاق شخص ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سمجھا دی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے باغ میں گئے اس باغ میں جبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تشریف فرماتے ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا صحابہ کرام فرماتے ہیں اچانک اس اونٹ نے ایسی دردناک آواز اپنے گلے سے نکالی جیسا کہ وہ بہت درد کے اندر مبتلا ہے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے جا کر اس اونٹ کے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے لگے اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے پیارے آقا نے اس کے آنسو پہنچے اور اس کے مالک کو بلا کر کہا اے شخص اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ پورا نہیں دیتا تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو بھوکھا مارتا ہے اے اللہ کے بندے تو اس پر رحم کر یہ اللہ کی مخلوق ہے پیارے آقا کے اخلاق کو دیکھو پیارے آقا نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کے لیے کہا وہ دیکھو پیارے آقا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک عورت بدکار ہے ایک عورت رب کی نافرمان ہے جس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو گئے لیکن ابو ہریرا سنو وہ جنت کے اندر جائے گی رب نے اس کے لیے جہنم کے فیصلے فرما کر پھر اس کو جنت کا مستحق فرما دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس عورت نے کیا ایسا اخلاق کیا کیا ایسا عمل کیا پیارے آقا نے فرمایا وہ عورت ایک مرتبہ گزر رہی تھی ایک کنویں کے پاس سے گزری جس کنویں کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا تھا اس کتے نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی تھی پیاس کی وجہ سے بلک رہا رہا تڑپ تھا لیکن کنویں میں سے پانی نہیں پی سکتا تھا اس عورت کو اس پر رحم آ گیا اس نے اپنے بالوں سے کپڑا کھول کر کوئی برتن باندھ کر کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ رب نے اس کے لیے لیے جنت کے فیصلے کر دیے سبحان اللہ و بحمدی دوسری طرف ابو ہرارا کی روایت دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کو اوزے منہ جہنم میں لے جا کر پھینک دیا گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ایسا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے گھر میں ایک بلی تھی جو اس کے کھان اس کے گھر میں رہتی تھی اس عورت نے اس بلی کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا بلکہ اس کو بند کر کے رکھ دیا نہ اس کو خود کچھ کھلایا نہ اس کو کھانے کے لیے چھوڑا وہ بلی اس حالت کے اندر مر گئی رب کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا رب نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا ہاں رب کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے رب کو اپنی مخلوقات سے بڑا پیار ہے دیکھو ایک مجلس صحابہ کرام کی ہے پیارے آقا کی مجلسیں بہت پیاری پیارے آقا کی مجلسیں تو اتنی پیاری جن کو یاد کر کے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جائے دیکھو پیارے آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ذرا تصور تو کرو کتنی پیاری اور نورانی مجلس ہوگی اچانک ایک شخص آ گیا پیارے آقا سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم میں مسافر ہوں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیجئے پیارے آقا نے فرمایا جاؤ میرے گھر والوں کے پاس اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا پہلے صحابہ کرام سے پوچھا وہ پیارے صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر میں کوئی کھانا پینا موجود ہے جو اس کو کھانا کھلا سکے لیکن دیکھو غربتیں تو دیکھو افلاس کو دیکھو آج دولت کے اوپر فخر کیا جاتا ہے آج مکان پر فخر کیا جاتا ہے آج جس کا بینک بیلنس جتنا زیادہ ہو اس پر فخر کیا جاتا ہے لیکن اللہ کو پیاری جماعت صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو سارے کے سارے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس کو کھلا سکے گھر بھی خالی ہیں دامن بھی خالی ہیں ہاتھ بھی خالی ہیں پیارے آقا نے کہا جاؤ میرے گھروں سے پتہ کرنا شروع کرو شاید میرے گھروں کے اندر کوئی گھر کسی گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہو ازواج متحرات سے پوچھنا شروع کیا کہ فلاں کے گھر میں کچھ ہے آواز آئی کچھ بھی نہیں ہے دوسرے گھر سے پتا کیا پتا چلا کچھ بھی موجود نہیں ہے پیارے آقا کے تمام گھروں سے پتا کیا گیا حضرت فاطمہ کے گھر سے پتا کیا گیا کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا پیارے آقا نے ایک صحابی موجود تھے ان صحابی سے کہا کہ تم جب شام کو گھر جاؤ گے تمہارے گھر میں کچھ ہوگا فرمایا یا رسول اللہ میں کچھ کر لوں گا فرمایا اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کو گھر لے جا کر کھانا کھلانا پیارے آقا کی شفقت دیکھو پیارے آقا کی محبت دیکھو وہ صحابی اس شخص کو لے کر روانہ ہو گئے جب گھر کے اندر گئے گھر جا کر اس شخص کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اپنی اہلیہ کے پاس گئے اپنی بیوی سے کہنے لگے بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے بیوی ایمان والی ہے کہنے لگی ہاں گھر میں اتنا موجود ہے کہ بچوں کے لیے جو رکھا ہے ان کو رات کو کھلانا ہے وہ موجود ہے اس سے زیادہ نہ تمہارے لیے کچھ موجود ہے نہ میرے لیے کچھ موجود ہے صرف بچوں جتنا موجود ہے فرمانے لگے بتاؤ ان بچوں کو بغیر کھلائے بہلا لو گی ان کو سلا لو گی کہنے لگی ہاں ہاں ضرور سلا دوں گی ضرور بہلا دوں گی اس لیے کہ گھر میں مہمان آیا ہے رب کی رحمت آئی ہے پیارے آقا نے بھیجا ہے اس لیے اس کو تو ضرور کھلانا ہے بچوں کو بھوکا سلا دوں گی وہ پیاری ماں وہ پیاری بہن وہ پیاری بچی اللہ کے نبی کی پیاری امتی اپنے بچوں کو بہلا بہلا کر سلانے لگے گی اور یہ یہ صحابی اس سے کہتے ہیں کہ جب رات کو میں کھانے کا دسترخوان لگاؤں گا اس مہمان کو جب کھانے کے لیے بٹھاؤں گا تم کسی بہانے سے چراغ کو دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور اس مہمان کو یہ پتا نہ چلے کہ میں اور تم نہیں کھا رہے صرف وہ کھا رہا ہے تاکہ وہ آرام سے کھاتا رہے اس کا پیٹ بھر جائے اس لیے کہ اگر کمرے میں روشنی ہوگی تو وہ ہمیں نہ کھاتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی کھانے کے اندر تکلف کرے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اس کو پورا کھانا نہیں ملے گا یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں مشورے کے مطابق مطابق کام کیا جب کھانا لگایا گیا بیوی میں بیوی نے شراب کو درست کرنے کی بجائے اس کو اسی بہانے سے بجا دیا اندھیرا ہو گیا مہمان نے کھانا کھا لیا مہمان آرام کرنے لگا صبح کی نماز ہوئی صحابہ کرام پیارے آقا کے پاس تشریف لے گئے پیارے آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی یہ صحابی بھی تشریف لائے پیارے آقا کا چہرہ دمک رہا تھا پیارے آقا مسکرا رہے تھے پیارے آقا نے فرمایا وہ دیکھو اس شخص کو یہ وہ شخص ہے اور اس کی بیوی وہ خوش قسمت ہے کہ ان دونوں نے ایسا عمل کیا کہ عرض پر رب مسکرا اٹھا رب ان کے عمل پر خوش ہو گیا ظاہر کر رب پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مسکرا اٹھے ان کے عمل پر اتنا پیارا عمل کیا مہمان نوازی کی تو اللہ رب العزت مسکرا اٹھے رب کو اپنی مخلوق پر رحم کرنے والے بہت پسند ہیں اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ کثرت کے ساتھ ان معاملات کا ذکر کیا گیا جو انسان کے اخلاق ہیں کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ رب کو مان لو آج جتنا ایمان آ جائے جتنا قرآن آ جائے ہم اتنے بد اخلاق ہو جائیں ہم رب کی مخلوق کو اللہ رب العزت کی مخلوق کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم دیندار ہو گئے باقی ساری مخلوق حقیر ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے پتہ نہیں رب کو کون سا بندہ کس حالت کے اندر پسند آ جائے اس لیے میری ماں و بہنوں دیندار بن کر یہ مت سمجھو کہ رب کی مخلوق بیکار ہو گئی آج نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو رشتے دار انسان کو گندے لگنا لگ جاتے ہیں تھوڑا سا کوئی اللہ کے دین پر عمل کر لیں ماں باپ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اخلاق اس چیز کا نام ہے البر حسن الخل صدری کا وکر پرانے پاک میں ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جو انسان کے اخلاق ہیں پیدا فلام اللہ خاشیون بہترین ہے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو خوشو خزو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر اتنا نہیں ولدین مورزون ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ بری باتوں سے بچتے ہیں غیبتوں سے بچتے ہیں لا و لاب باتوں سے بچتے ہیں فضول بکواسوں سے بچتے ہیں ولدین فائلون ولدین وہی چیز کہ اپنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ولدین املی پروج ہم حافظ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والوں کو اپنی خواہشات پر اپنی خواہشات پر ایمان والوں کو ضبط ہوتا ہے ولدین عمل امانات راہون اور وہ اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں وادوں کو پورا کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتے کہ نماز پڑھ لی امانتوں میں خیانت کرتے پھرتے ہیں روزے رکھ لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں دھوکے دیتے پھرتے ہیں ایسے نہیں ہوتے اخلاق کو ذکر کیا گیا لئی سل برام تو اللہ وجو حکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين یہ ساری چیزیں ذکر کر کے پھر فرمایا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب یہ لوگ اخلاق کو ذکر کیا کہ نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو مسکینوں کو یتیموں کو کھانے کھلاتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں ولمفون اب آہدی اور وہ وعدہ عیفا کرتے ہیں جب وعدے کر لیں وسعری فل باسا اور مشکلات پر تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں یہ حسن اخلاق ہے تکلیفیں آ جائیں تو صبر کرتے ہیں وہ عباد الرحمان اللہ کے بندے رحمان کے بندے کیا ہیں یمسون اللزی ہونا وہ زمین پر ہلکے ہلکے چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے غرور نہیں کرتے گردن اکڑا کر نہیں چلتے وہی خاطب تب الجاہل قالو سلامہ جب کوئی جاہل انسان جب کوئی علم سے معروم انسان ان کو گالیاں دے برا بلا کہے تو یہ بھی اس جیسے جاہل نہیں بن جاتے بلکہ کالو سلام اس کو کہتے ہیں سلام پہ سلام بس سلامتی کرتے ہیں تو گالیوں کے بدلے میں گالیاں نہیں دیتے یہ تمام کتنی آیات سناؤں آپ کو یہ تمام اخلاق ہیں ولدین اللہ یہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ولاسل ہر رم اللہ اللہ بالحق کسی کو قتل نہیں کرتے کسی کے ذات کو نقصان نہیں پہنچاتے کسی کی عزت کو نہیں نقصان پہنچاتے ولا یزنون یہ بدکاریاں نہیں کرتے جناکاریاں نہیں کرتے یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں یہ قرآن پاک نے سکھائی اور اسی طرح جو لوگ برے اخلاق کے مالک ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ ان کے برے اخلاق ان کو جاننا ملے جائیں گے عزت اچھے اخلاق والوں کے لیے جنت بنائی گئی عزت للمتقین کہ جو متقین ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی وہ کون ہے اللہ دین یونفکون را وزر یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے عرض کی یہ قرآن سے عرض کی چوتھی چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں دیکھیں قرآن کہتا ہے ولقادمین الغیظ یہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں ولافین الناس اور یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں لوگوں سے بدلے نہیں لیتے لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ اچھے لوگوں صفت ہے اور جو برے لوگ ہیں وہی تلو مزہ اللہ جما مالا یا مالا اخلدا یہ لوگوں کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں لوگوں کی طرف برے برے اشارے کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے ما فی لم نک من المسلین المسکین نخوض مال خا یہ لوگ برے اخلاق کے مالک ہیں ان کے لیے جہنم بنائی گئی جہنم کے فیصلے ان کے لیے کیے گئے تو اچھے اخلاق کا مالک جو ہوگا اس کے لیے جنت بنائی گئی اور اچھے اخلاق نام ہے ان چیزوں کا کہ اپنے آپ کو رب کے مطابق بنانا اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق بنانا اپنے غصے کو اپنی شہوات کو اپنی لذات کو اپنی خواہشات کو اپنے علم کو اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے مطابق بنانا یہ حسن اخلاق ہے اور جس کو حسن اخلاق کی نعمت مل گئی تو بشارت ہو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو حسن اخلاق کی نعمت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں تو ہر اچھے عمل کو حسن خل کہا گیا اور ہر برے عمل کو برا اخلاق کہا گیا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اس لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سکھائے بہترین اخلاق سکھائے اور فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو کہیں فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو خود کھانا کھا کر سو جائے اور اس کے بغل میں بیٹھا ہوا پڑوسی بھوکھا رہے بھوکھا رہے اس کے بغل میں رہنے والا پڑوسی ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے لا ایمان ایسے شخص کا ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق ہے اخلاق ہے اسی اخلاق کو اچھا کرنا انسان کو جنت میں لے جائے گا اور اسی اخلاق کو خراب کرنا انسان کو جہنم میں لے جائے گا پڑوسیوں کو ستانا لوگوں کو ستانا محلے داروں کو ستانا شور شرابہ کرنا ایسے اعمال کرنا جس سے پڑوسیوں کی نیندیں خراب ہوں ایسے اعمال کرنا کہ جس سے چلنے والوں کے راستے خراب ہوں راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکنا اپنی اولاد کو بدتمیز بنانا یہ سب کچھ کرنا بد اخلاقی ہے اور اخلاق کا بہترین نمونہ ایک آخری روایت ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلاق کس چیز کا نام ہے فل امن غور سے سنیے فل امن قطاخ کہ جوڑو اس کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ توڑے جوڑنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی جوڑتا ہے جو مبارکباد دے اس کو مبارکباد تو ہر کوئی دیتا ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے جو شادی پر آ کر سو روپے دے کر جائے تو اس کی شادی میں دو سو لے کر تو ضرور جاتے ہیں جو گھر میں آئے جائے تو اس کے گھر میں تو ضرور جاتے ہیں جو اچھے طریقے سے جھک کر سلام کرے اس کو تو ضرور سلام کرتے ہیں لیکن جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرنا جو گھر نہ آئے اس کے پاس جانا جو بہن بھائیوں میں سے اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بہن بھائیوں میں سے جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا رشتے داروں میں سے جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا سلم من پتا جوڑو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ توڑے کمال اس بات کا ہے سلام کرو اس کو جو تمہیں سلام نہ کرے کھانا کھلاؤ اس کو جو تمہاری عزت نہ کرے اچھا اکرام کرو اس کا جو تمہیں گالیاں دے تب کہیں گے کہ غیرت مند ہو تب کہیں گے کہ ایمان والے ہو جو گالیاں دے اور اس کو محبت سے بٹھا کر کھانا کھلاؤ جو برا بھلا کہے اس کو بٹھا کر کہو کہ ہاں بھائی تو درست کہتا ہے درست کہتا ہے صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے تھے اکابرین کو لوگ گالیاں دیتے تھے مسکرا کر دعا دیا کرتے تھے اور بہت بڑا جواب ہوتا تو کیا جواب ہوتا تھا وہ جواب یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ اے برا بھلا کہنے والے شخص ہم نے مر جانا ہے قیامت کے دن اگر رب نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا تو ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں برا کہا اور اگر رب نے ہمیں بخش دیا اور جنتیں دے دی تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے پھر ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے تو فرمایا سل امن کٹاخ یہ بچے باہر شور کر رہے ہیں ان کو ذرا چپ کرا دیں فل امن کٹاخ کہ جوڑو اس کو کہ جو تمہارے ساتھ توڑے واف امن بر دوسرا فرمایا کہ معاف کرو اس کو جو تم پر ظلم کرے جو بھی تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو تم معاف کرو جو تمہارے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ بڑا اخلاق ہے واف امن ظلمک جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ لینا گالی کا جواب گالی کے ساتھ دینا بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی کے ساتھ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے پیارے آقا نے فرمایا واف امن ظلمک جو معاف کرو اس کو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے إِلَى علامن اثا إِلَيْكَ اور فرمایا پیارے آقا نے کہ بہترین طریقے سے پیش آؤ اس کے ساتھ علامن اسا علیق جو تمہارے ساتھ برے انداز میں پیش آئے اس لیے اخلاق کا یہ معیار جو ہم نے آج بنا لیا کہ جو جوڑے گا اس کے ساتھ جوڑیں گے جو توڑے گا اس کے ساتھ توڑیں گے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے ہم کسی کا لے کر کھاتے ہیں ہم کسی کے کاڑے ہیں ہم کسی کے پلا ہیں وہ بابا کوئی کسی کا کانا نہیں ہے کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا رب کسی کو کسی کے ہاتھوں سے دے دیتا ہے تو یہ رب کی عنایت ہے اس کی خوش قسمتی ہے ورنہ رب تو جنگلوں کے اندر خنزیروں کو بھی کھلاتا ہے رب تو سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے رب تو دینے والا ہے جس کو رب نے اتنا دے دیا کہ وہ دوسروں کو دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ رب نے مجھے خیر دے دی رب نے مجھے اچھائی دے دی اور قرآن پاک کے اندر اخلاق کا بہترین نمونہ جو بتایا گیا وہ بتایا گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہ بہترین اخلاق کے مالک وہ ہیں یو سرون اعلی انفسم جو اللہ رب العزت کی مخلوقات کو ایمان والوں کو اپنے نف پر ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگر کہ ان کی ذات کا نقصان ہی کیوں نہ ہو کہیں کھانا اچھا مل رہا ہے تو اپنے لوگوں کو دے دیا کہ میں بعد میں روکھی سوکھی کھا لوں گا کہیں عزت ہو رہی ہے تو دوسروں کی ہو جائے کوئی بات نہیں میں پیچھے رہ جاؤں کوئی بات نہیں یو سرون آلان فتیم بلو کا نبیم خساسا کہیں پر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو یہ میرے بھائیوں کو مل جائے دوسروں کو مل جائے میرے بہن بھائیوں کو مل جائے رشتے داروں کو مل جائے یو سرون آلان فتیم بلو کا نبیم خساسا یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اخلاق نصیب فرمائے اخلاق کی یہ اعلیٰ معراج اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے کہ یوں سرون اعلیٰ انفسم کہ ہم اپنے نفسوں پر دوسرے ایمان والوں کو ترجیح دیں دوسرے لوگوں کو ترجیح دیں ہر چیز پر اور پھر جب یہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے ابوغ اللہ اور جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سب اللہ رب العزت کی صفات ہیں جس نے محبت کی اللہ کے لیے اللہ کے لیے محبت کیا ہے کسی نماز پڑھنے والے سے محبت کرنا کسی روزہ رکھنے والے سے محبت کرنا کسی پردہ دار سے محبت کرنا اس کے پردے کی وجہ سے کسی نمازی سے محبت کرنا اس کی نماز کی وجہ سے کسی قرآن پڑھنے والے طالب علم سے محبت کرنا اس کے قرآن کی وجہ سے کسی مجاہد سے محبت کرنا اس کے جہاد کی وجہ سے اس لیے کہ رب محبت کرتا ہے ہم بھی محبت کریں گے واب غزل اللہ کسی بے حیا سے بغض رکھنا کسی بے پردہ خاتون سے بغض رکھنا کسی بے بدکار سے بغض رکھنا کسی بے حیا سے بغض رکھنا اس لیے کہ یہ رب کا نافرمان ہے یہ سب چیزیں ایمان کی علامت ہے فرمایا منا حب اللہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے واب غزل اللہ جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے وہاں جس نے دیا اللہ کے لیے وہ منا اللہ جس نے روکا اللہ کے لیے فقط استکمل الایمان اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا کامل ہو گیا اس شخص کا ایمان تو پتا چلا کہ محبت کا معیار بھی ایمان بغض کا معیار بھی ایمان اس لیے جس شخص نے بھی رشتے داریاں نبھائی ایمان کو چھوڑ کر جس عورت نے بے پردگیاں کی رشتے داریاں نبھانے کے لیے کہ دیور خوش رہے کہ بھابھی بہت اچھی ہے کزن خوش رہے کہ ہماری کزنی بہت اچھی ہے فلاں خوش رہے کہ فلاں بہت اچھا ہے جس نے رب کو چھوڑا تو اس کا ایمان نہیں ہے ہاں جس نے محبت اور بغض اور جس نے ہر چیز کا معیار رب کو بنایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو گزشتہ نشست میں ہماری بات تھی ایمان پر اور ایمان کا بہترین حصہ تھا اخلاق پر اس پر جس قدر توفیق ہو سکی اللہ رب العزت نے کہنے کی توفیق ادا فرمائی میں نے آپ حضرات کے قسمت میں عرض کر دیا سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو ایمان کی بات چلی تھی تو عرض کیا گیا تھا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں ایمان کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے قیامت کے دن انسان کے ہاتھوں میں سوائے ایمان کے کچھ نہیں ہوگا آج کا اوباما آج کے کافر جتنے بلند اڑتے ہوئے نظر آ جائیں لیکن قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے رب کہے گا ایمان دکھاؤ ایمان ہے تو وہ لا کر دکھاؤ نہیں ہوگا تو پھینک دیے جائیں گے پوچھا بھی نہیں جائے گا ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ایمان ایمان والوں کے لیے بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے اور اللہ رب العزت جس کو یہ ایمان نصیب فرما دے بس وہ کامیاب ہو گیا قد افلال مومنون ایمان والے کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ایک کہ ہمارے اسی شہر میں اسی محلے میں رہنے والی ایک عیسائی خاتون جو کہ عیسائیت میں تھی اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی روشنی نصیب فرمائی ہے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت جتنا تصور کیا جا سکے کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ ایمان کی جو روشنی نصیب فرمائی اب ہم سب ایمان والوں کے لیے خوشی کی بات ہے ہم ویسے تو بچوں کے خطروں پر اتنی خوشیاں منا لیتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا کارنامہ ہو گیا بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بچہ چلنا شروع ہوا تو اس کی خوشی بچہ ہنسنا شروع ہوا تو اس کی خوشی ہر چیز پر وہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ان چیزوں پر خوشیاں کرو لیکن ہم کرتے ہیں شادیوں کی خوشیاں کرتے ہیں اصل ایمان والی خوشیاں یہ ہوتی ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ایک بندی جس کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ایمان نصیب فرمایا اور اب وہ ایمان لا رہی ہے اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو رہی ہے تو ایک عورت کے آنے سے خاندان ایمان میں ایمان میں آئے گا اس کے بچے ایمان والے ہوں گے اس کی نقل ایمان والی ہوگی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے یہ ایمان والوں کے لیے اصل خوشیاں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ارادہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس خوشی کو منائیں گے انشاءاللہ اس مجلس میں خوشی کو منائیں گے لوگ سالگرہ کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی بہن سے ایمان لانے پر اس کو خوش آمدید کہیں گے آج اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو کافر پتہ نہیں اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں دنیا کی یونیورسٹیوں کے دروازے کھلے ہیں دنیا کے ویزے کھلے ہیں دنیا کی نیشنلٹیاں کھلی ہیں کہ کوئی مسلمان دستخط کر کے دے دے کہ میں عیسائی بن گیا ہوں اس کو امریکہ کے ویزے مل جائیں گے اس کو دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر داخلے مل جائیں گے کروڑوں روپے دیتے ہیں ان کو اس خوشی کے اندر ایک مسلمان بے ایمان ہو گیا ایک ایمان والا اپنا ایمان چھوڑ گیا تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری ایک بہن کو اللہ رب العزت نے ایمان نصیب فرمایا تو اس خوشی کے لیے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آئندہ مجلس میں ان کو یہاں بلایا جائے گا اور ان کو یہاں کلمہ پڑھایا جائے گا تو آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ان کی خوش طبی کے لیے اور اپنے دل کی خوشی کے لیے کوشش کریں کہ جس طرح بھی ان کو خوش آمدید کہہ سکتے ہیں کوئی پھول دے کر کوئی دوبٹہ دے کر کوئی اچھی کتاب دے کر کوئی قرآن دے کر کوئی اچھا تحفہ دے کر جس انداز کے اندر کوئی دعائیں دے کر کوئی ہماری جو یہاں مائیں بیٹھی ہیں وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر جس انداز کے اندر بھی ان کو خوشی کر سکتے ہیں ان کی وہ اس انداز کے اندر ان کو خوش آمدید کہیں اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے اس نیک عمل کے اندر شامل فرمائے واقف الحمد للہ رب العالمین ہماری آئندہ مجلس ان شاء اللہ معمول اسی طریقے سے ایک اعتبار ایک جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو ہوگی اسی وقت ہوگی اور آپ حضرات سے پھر وہی مقرر درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کو لازم پکڑیں اندر ہونے والے بیانات بہت اہم موضوعات پر ہوتے ہیں بہت اہم بیانات ہوتے ہیں اور یہی موقع ہوتا ہے کل تین گھنٹے کی یہ مجلس ہوتی ہے ہر پندرہ دن میں تین گھنٹے نکالنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے کہ پچھلے پندرہ دن میں ہم جمع ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کی توفیق دی پتہ نہیں کتنے ہمارے گناہ دھلے ہوں گے اور پھر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا کہ آج پھر ہم جمع ہو گئے ورنہ ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے کئی لوگ اس پندرہ دن کے درمیان اللہ کو پیارے ہو جاتے آج ہم ان کی فاتحہ پڑھ رہے ہوتے یا آج آپ لوگ اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے کہ پچھلے ہفتے بیان کرنے والا شخص کیسا تھا ویسا تھا یہ تھا آج کوئی اور بیان کر رہا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے تو اللہ نے ہمیں پھر ایک اور موقع دے دیا تو اس لیے اسی چیز کو سامنے رکھ کے اللہ کے حضور دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کو سامنے رکھ کر اپنے دلوں کو بالکل صاف کر کے ہر قسم کے کینے سے بغض سے ہر قسم کی ان چیزوں سے جو انسان کی دعا کے لیے مانے ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا کر جھولیاں پھیلا کر دعا کریں الحمد لله رب العالمين اللهم اللهم اللهم صل على على على على محمد محمد محمد محمد وعلى وعلى وعلى وعلى ال ال ال ال كما كما صليت ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم انك انك حميد حميد مجيد مجيد بارك باركت انت السلام السلام ومنك تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارذل العمر اللهم انا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم انا نعوذ بك من سوء الاخلاق اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من فتنه مسيح الدجال یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک مالک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمیں اسی وقت موت آ جائے تو مالک ہم تو قبر کے بھی نہیں ہیں مالک مالک ہم تو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے مالک مالک ہماری زبانیں کتنے جھوٹ بول چکی مالک مالک ہماری آنکھیں کتنی بے حیاں کر چکی مالک ہمارے ہاتھ کتنی خیانتیں کر چکے ہیں مالک مالک زندگی کے ان لمحوں کو جو آپ نے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے دیا مالک ہم نے کیا کچھ کیا مالک آپ کو پتا مالک آپ کو پتا ہے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک سردیوں کی راتوں میں مالک اپنے بستروں پر مالک ہر چیز رکھ کر ہر چیز اوڑھ کر بھی مالک ہم سردی میں ٹھٹرتے ہیں لیکن مالک ان سردیوں کے اندر ہم قبر میں چلے گئے تو کون ہے ہمیں بچانے والا مالک کوئی سردی تو ہم نے قبر میں گزارنی ہے مالک کوئی گرمی تو ہمیں قبر میں آنی ہے مالک رحم رحم مالک رحم مالک قبر میں لیٹنے سے پہلے ہماری قبر کو اچھا کر دیجیے مالک قبر کو اچھا کر دیجیے مالک ہمیں قبر کی فکر نصیب فرما دیجیے مالک مالک بہت کچھ ہم سوچتے ہیں مالک کر نہیں پاتے مالک ہمارے دل بدل گئے ہیں مالک سخت ہو گئے دل مالک مالک سخت ہو گئے دل پیارے آقا کی مجلس ہیں پیارے آقا کی باتیں قرآن کی نورانی آیات مالک گزر جاتی ہیں سر سے گزر جاتی ہیں دل سے گزر جاتی ہے مالک زمانہ ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر ہو گیا زمانے کے حالات آپ سے بڑھ کر ہو گئے مالک رحم رحم مالک رحم یا رحم الرحیم رحم مالک آپ کی صفت ہے رحم کرنا مالک رحم رحم فرما دیجئے مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک معاف فرما دیجئے آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ مالک معاف فرما دیجئے رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیجئے مالک مالک ہمیں حیا والی زندگیاں نصیب فرما دیجیے اخلاق والی زندگیاں نصیب فرما دیجیے فرما برداری والی زندگیاں نصیب فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجئے مالک برے انجام سے بچا دیجئے مالک مالک برے وقت سے بچا دیجئے مالک مالک بری قبر سے بچا بری قبر سے بچا دیجئے مالک برے حشر سے بچا دیجئے مالک جہنم سے بچا دیجئے مالک مالک ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے مالک خاندانوں پر رحم فرما دیجیے مالک پیارے آقا کی امت پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو آپ کے پاس آ چکے ہیں مالک ان پر بھی خاص رحم فرما دیجیے مالک ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک روز الجنہ بنا دیجیے مالک مالک جو ہیں ان کو حیات طیبہ نصیب فرما دیجیے مالک رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مالك مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک ہمارے ان پھول جیسے بچوں کو مالک جنت کا راہی بنا دیجئے مالک قرآن کا دائی بنا دیجئے مالک مالک رحم فرما مالک ان کو بے حیائیوں سے بچا دیجیے مالک ان کو بدکاریوں سے بچا دیجیے مالک ان کو شیطان بننے سے بچا دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کو قرآن والے اخلاق نصیب فرما دیجئے مالک ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دیجئے مالک مالک جو کوئی بھی جھوڑی پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر مالک آپ کے دربار میں کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے مالک مالک آپ حاجتیں پوری کرنے والے ہیں مالک آپ سب کچھ دینے والے ہیں مالک کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں سے کچھ مل سکے مالک آپ دے دیجیے مالک ان کی حاجتوں کو ہر کسی کی میری سب کی حاجتوں کو قبول فرما دیجیے مالک منظور فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم یا رحم الراہمین رحم فرما دیجیے مالک جو کوئی بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مالک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک جو کوئی کسی پریشانی میں وہ تلا ہے مالک اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے مالک نیک والے عزت حرمت والے رشتے نصیب فرما دیجیے عزت والے عافیت والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے مالک جو روزی کے لیے تنگ ہے مالک ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما دیجیے مالک مالک ان کے قرض غیب سے ادا فرما دیجیے مالک جو اپنی اولاد کی پریشانیوں میں ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مالک مالک جھولیاں بھر دیجیے مالک دعاؤں کو قبول فرما دیجیے مالک مالک پیارے آقا کی امت پر رحم فرما دیجیے امت کے تنگ دستوں پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے امت کے آفت زدہ لوگوں پر رحم فرما دیجیے مالک امت کے قیدیوں پر رحم حکومت کے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہماری ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیاں ہزاروں بچیاں مالک مالک دماغ پھٹ گئے ان کے خط پڑھ پڑھ کر مالک رحم فرما دیجیے مالک مولانا مال جیسے بچوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ریاحیاں نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجیے مالک مظلوم مسلمانوں کی کشمیر کے مسلمان فلسطین کے لٹے پھٹے مسلمان افغانستان کے جلے کٹے مسلمان مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری جماعت کی جماعت کی قیادت کی حضرت امیر محترم کی ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما دیجیے جماعت کے مراکز کی حفاظت فرما دیجیے مالک مساجد کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک اچھے حکمران نصیب فرما دیجیے مالک مالک ایسے ظالموں سے نجات نصیب فرما دیجیے جنہوں نے امت کو بھوکھا مار ڈالا امت کی بچیوں کو عزت بیچنے پر مجبور کر دیا جن ظالموں نے گھی اور چینی کی قطاروں میں امت کی ماؤں کو رسوا کر ڈالا مالک ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجیے مالک یہ قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں یہ رب کو ماننے والے نہیں ہیں یہ آپ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں یہ دنیا میں سود پھیلانے والے ہیں بے حیاں بدکاریاں پھیلانے والے ہیں ان کو سینماؤں سے تکلیف نہیں ہے مسجدوں سے ان کو تکلیف ہے مالک ان ظالموں کو ایمان نصیب فرما دیجئے ایمان ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے مالک مالک ہماری ماؤں کی گودوں کو ایسے نامرادوں سے بھانج فرما دیجئے مالک مالک بھانج فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے مالک جو کچھ مانگا مالک وہ بھی نصیب فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے مالک